حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو اپنی نماز کی رکاتوں میں شک ہو جائے تو وہ شک کو چھوڑ کر یقین پر بنا کرے پھر جب اسے نماز مکمل ہو جانے کا یقین ہو جائے تو آخر میں دو سجدے کر لے اگر اس کی نماز مکمل ہو گئی تھی اور ایک رکعت زائد پڑی گئی ہے تو وہ رکعت نفل بن جائے گی اور اگر نماز واقعی کم تھی تو اس رکعت سے نماز مکمل ہو جائے گی اور دو سجدوں سے شیطان کی ناک خاک آلود ہو جائے گی سننے ابن ماجہ حدیث نمبر ایک ہزار دو سو دس